سورت القوثر اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے یہ تین صورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا ایک نے تاریخی ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت سورت الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بے کے ساتھ متعلق لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی تیسرے ان کی اخلاقی پشتی جس سب کو پہنچ گئی تھی اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا یہ سورت القوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل کوثر فصل ان کو ان نشان اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے لیکن یہ کہ اس پر آپ کو پچیس تیس کال مل جائیں گے قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے بہت بڑا خیر کثیر حکمت ممن یوں تر حکمت فقط یوت یا خیر کثیرہ جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھیے کہ تلرا امتیاز بن سکتا ہے فصل رب کا ونہر پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور نہر کیجیے اونٹ قربان کیا کیجیے یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا فصل نے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دو گانا دو گانا عید الاضحیٰ اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں ون ہر ان نشہ لبتر یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں نام تو چلتا بیٹوں سے تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں جب تک یہ ہیں ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں تو فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا ہاں اے نبی آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا بارک اللہ علی فی القرآن عظیم و نفا علی ویات بل آیات وزیقی حکیم